حضرت ابو موسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اللہ اللہ کے رسول صلی علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ دان صاف فرما رہے تھے اور مسواک کا سرا آپ کی زبان مبارک پر تھا اور آپ آ آ کر رہے تھے سنن نسائی حدیث نمبر تین